بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد چارواں روزہ ہے آئیے آج چارواں سبق پڑھتے ہیں اسلامی تاریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عرب کے مشہور اور باعثت خاندان قریش میں ماہ ربیع الاول پیر کے دن مکہ میں ہوئی آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا جن کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی ہو گیا تھا دادا عبد المطلب نے اس بر یتیم کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمینہ بنو زہرا کے سردار کی بیٹی تھی جو عزت و شرافت میں قریش کی تمام خواتین میں باعث سمجھی جاتی تھی عرب کے دستور کے مطابق جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو دودھ پلانے کے لیے کسی دائی کے حوالے کر دیا جاتا تھا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش بھی قبیل بنو سعد میں حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں تقریباً چار سال ہوئی اس کے بعد والدہ محترمہ کے پاس مکہ واپس آ گئے صرف دو سال ہی والدہ کے سائے میں رہ پائے کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا چنانچہ آپ کی پرورش کی ذمہ داری دادا عبد المطلب نے سنبھالی دو سال ہی گزرے کہ دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً آٹھ سال تھی پھر آپ کی دیکھ بھال اور پرورش کی ذمہ داری حقیقی چچا ابو طالب کے سپرد آئی اللہ کی قدرت انسان کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی قدرت ہے کہ اس نے ایک ایسی جگہ بنائی جہاں نہ تو ہوا کا انتظام ہے نہ روشنی کا انتظام ہے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ تین تین اندھیریوں میں بچے کو پالتا ہے اس کی آنکھوں کو بناتا ہے اس کے کانوں کو بناتا ہے کانوں کے پردوں کو بناتا ہے اس کے ننے ننے ہاتھوں کو بناتا ہے ہاتھوں کی لکیروں کو بناتا ہے ناخنوں کو بناتا ہے غرضے کے ہر چیز کو بناتا ہے اور پھر اسی اندھیرے میں بھی اس کی شکل و صورت بھی بناتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اور وہی وہ ذات ہے جو رحم یعنی پینٹ میں تمہاری اسی شکل و صورت کو بناتا ہے ایک فرض کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں شمار کر کے اس میں روزے رکھنا واجب ہے فائدہ کہ رمضان میں اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے اور روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو یا سفر میں ہو اور روزہ نہ رکھا ہو تو بعد میں اس کی قذا واجب ہے یہ مسئلہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ دیکھو بیمار آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے اگر مسافر روزہ نہیں رکھ سکتا ہے یا اسپیشلی طور پر ہماری مائیں بہنیں جن کو شریک عذر ہوتا ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہے تو ان روزوں کی قذا بعد میں کرنا واجب ہے بہت سی ہماری مائیں میں نے یہ سمجھ دی ہے کہ بھائی عذر ہے میں نے اس رمضان میں روزہ نہیں رکھا اب جو سات آٹھ دس روزے بچ گئے ہیں میں اس کا فدیہ دے دوں یہ فدیہ نہیں چلے گا اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو رمضان کے بعد روزے کی قضا کرنا واجب ہے فدیہ تو ان معذوروں کے لیے ہے جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتے بیمار ہے شیخ پانی ہے اور ان کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ فدیہ دو اور یہ نیت کرو کہ اللہ کو طاقت دے گا تو ان روزوں کی میں قضا کروں گا اس لیے روزوں کی قضا کا بڑا اہتمام ہونا چاہیے ایک سنت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فطر کی پہلی رکعت میں سب بھی رسم ربک العالی دوسری رکعت میں قل یا ایوہ الكافرون اور تیسری رکعت میں قل ہو اللہ احد پڑھتے تھے یعنی کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کی تلاوت کرتے ایک اہم عمل کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان یتیم بچے کے کھانے پینے کا خرچ برداشت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں یقیناً داخل کریں گے سوائے اس کے کہ اس نے کوئی ایسا گناہ کیا ہو جس پر مغفرت نہ کی جائے ایک گناہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے معراج کرائی گئی تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن تانبے جیسے تھے جن سے وہ اپنے چہروں اور اپنے سینوں کو نوچ نوچ کر زخمی کر رہے تھے میں نے علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو ایسے سخت عذاب میں مبتلا ہے جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی میں لوگوں کے گوشت کھایا کرتے تھے یعنی غیبت کیا کرتے تھے اور ان کی عزت سے کھیلتے تھے یہ ایک بڑا سخت گناہ ہے بیک بائٹنگ کرنا غیبت کرنا اللہ معاف کرے میں بھی اور ہم سب اس گناہ میں اتنی آسانی سے مبتلا ہو جاتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا یہاں چار آدمی مل کر بیٹھے باتیں شروع ہوئی اور نہ جانے کن کن لوگوں کی ہم بیک بائٹنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روزے دار کے روزے کو اس کے منہ پر مار دیا جائے گا کہ جو روزے کی حالت حالت میں بیک بائٹنگ اور چگلی اور گناہ کی باتیں کرتا ہو اللہ کہیں گے تم نے سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کیا کیا تیرا روزہ روزہ نہیں ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ایک حدیث پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے کوئی جگہ آئی جہاں پر لوگ کچرا ڈالتے تھے وہاں پر ایک کھچر مرا ہوا تھا اور وہ جانور مر گیا تھا سڑ گیا تھا بدبو آ رہی تھی اندر بڑے بڑے کیڑے پڑے ہوئے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رک گئے اور صحابہ رضوان اللہ یعنی مجمعین کو روکا اور اس مرے ہوئے کھچر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے میرے صحابہ اگر تم میں سے کوئی اس کھچر کو کھائے سڑا ہوا ہے مرا ہوا ہے بدبو آ رہی ہے کیڑے پڑے ہوئے ہیں اگر کوئی شخص اس کھچر کو کھائے اور پیٹ بھر کر کھائے یہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ کسی ایمان والے کی تم بیک بائٹنگ کرو ذرا اندازہ لگاؤ کتنا بڑا گناہ اسی لیے تو فرمایا گیا الغیبت و شبد من الزنا کہ غیبت اور بیک بائٹنگ کرنا یہ تو زنا کاری سے بھی بدتر گناہ ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی دو بیویاں تھیں حضرت عائشہ اور حضرت صفیہ دونوں ساتھ میں بیٹھی ہوئی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باتیں کر رہی ہے اتنے میں حضرت نے پرمیشن لی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ذرا جانا چاہتی ہوں اگر پرمیشن ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ صفیہ جاؤ اب حضرت صفیہ اٹھ کر گئی حضرت عائشہ اور حضرت صفیہ دونوں آپس میں سوکتے ہیں اور سوکلوں میں تو یہ چلتا رہتا ہے جیسے ہی حضرت صفیہ اٹھی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی زبان سے یہ جملہ نکلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صفیہ و قصیرہ حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ کے نبی آپ بھی صفیہ سے بہت محبت کرتے ہو اور کتنی میٹھی مٹی اس سے باتیں کرتے ہو حالانکہ وہ تو ٹھیک نہیں ہے پٹی ہے شارٹ ہے آپ اس سے اتنی محبت کرتے ہو یہ جملہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی زبان سے نکلا حدیث پاک میں ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا تیور بدل گیا سرخ ہو گیا چہرہ اور حضور نے فرمایا اے عائشہ اے عائشہ آج تم نے اپنی زبان سے ایسی بات کہہ دی ہے کہ اگر اس بات کو سات سمندر میں ڈال دیا جائے تو سات سمندر کا پانی کالا ہو جائے اندازہ لگاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے روکا کرتے تھے کہ یہ بیک بائٹنگ اور غیبت بڑی خطرناک چیز ہے حضرت محمود رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں فرماتے پر رات کو سویا خواب میں مجھے یہ بتلایا گیا کہ ایک حبشی ہے کالا آدمی ہے اور مجھے حکم دیا جا رہا ہے چلو اس کا گوشت کھاؤ چلو اس مرے ہوئے حبشی کا گوشت کھاؤ حضرت محمود فرماتے میں نے خواب میں کہا میں کیوں کھاؤں مجھے کہا گیا تم نے اس کی بیک بائٹنگ کی ہے تم نے اس کی نبت کی ہے اور قرآن کہتا ایوحب احدکم یاکول لحم اخیہ میتن فکرتم کہ نبت جس کی کی جاتی ہے یہ ایسا ہے گویا تم اس کے مردے کا گوشت کھا رہے ہو تو کہا گیا کھاؤ اس کو حضرت محمود رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں اس کو پہچانتا بھی نہیں ہوں جانتا بھی نہیں ہوں میں اس کی ذیبت کیسے کروں گا تو خواب میں انہیں کہا گیا کہ جی ہاں تم نے تو ذیبت نہیں کی تھی لیکن جس مجلس میں تم بیٹھے تھے لوگ بیٹھ بائٹنگ کر رہے تھے اور تم اسے سن رہے تھے تم نے انہیں روکا نہیں تھا چونکہ تم نے روکا نہیں اور سنتے رہے تو تمہیں بھی یہ سزا دی جائے گی فرماتے میں گھبرا کر اٹھ گیا میری آنکھیں کھل گئی اور اس کے بعد سے میں نے زندگی کا معمول بنا لیا کہ بیٹ بائٹنگ تو کبھی نہیں کروں گا لیکن جس مجلس میں یا میری مجلس میں اگر کوئی نبت کرے گا تو اسے نبت بھی نہیں کرنے دوں گا اللہ سب کی عبادت فرمائے ایک عجیب روایت ذہن میں آ گئی میں آپ کو سنا دو بڑی پیاری روایت ہے دو عورتوں کے بارے میں ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں دو عورتوں نے روزہ رکھا ہے اور یہ دونوں عورتوں جنہوں نے روزہ رکھا ہے تو پہر کے وقت میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے انہیں طے ہو رہی ہے اور بہت ہی طبیعت خراب ہے ایسا لگتا ہے ان کی جان نکل جائے گی یہ دونوں عورتیں مر جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی توجہ نہیں کی اس صحابی نے فرمایا اللہ کے نبی خدا کی قسم کھا کر کہتا ہو کہ وہ دونوں عورتیں بہت سیریس ہو گئی ہے اور ایسے وومٹ کر رہی ہے ڈر لگتا ہے ان کی جان نکل جائے گی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ دونوں کو بلا کر لاؤ دونوں عورتیں لائی گئی طبیعت دونوں کی بے قرار بے چین اور ایسا لگتا ہے ابھی ختم ہو جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ منگوایا اور پیالے کو منگوانے کے بعد فرمایا اس ایک عورت سے چلو اس میں وومٹ کرو اس پیالے میں طے کرو صحابہ کا بیان ہے کہ جب اس عورت نے طے کی ہے تو ہم نے دیکھا اس کی وامٹ میں گوشت کے ٹکڑے اور خون گر رہا تھا گوشت کے ٹکڑے خون اور پس پیپ نکل رہا تھا آدھا پیادہ بھر گیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری کو کہا تم کرو اس عورت نے طے کیا پیارا پیادہ پورا بھر گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ یہ دو عورتیں وہ ہیں کہ جنہوں نے حلال روزی سے سہری کی تھی لیکن سہری کرنے کے بعد پورا دن حرام روزی سے یہ افطاری کرتی رہی یعنی لوگوں کی بیک بائٹنگ کرتی رہی لوگوں کی برائیاں کرتی رہی نتیجے میں ان دونوں کا پیٹ لوگوں کے گوشت اور خون اور بیف سے بھر گیا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے دنیا کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا مقصد دنیا کمانا ہو اور وہ اسی کے لیے سفر کرتا ہو اسی کا خیال دل میں رہتا ہو تو اللہ تعالیٰ غریبی اور بھوک کا ڈر اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیں گے یعنی ہر وقت اس سے ڈرتا رہے گا کہ آمدنی بہت کم ہے کیا ہوگا کیسے گزارا ہوگا اور اس کے اوقات کو اسی فکر میں پریشان کر دیتے ہیں اور اسے اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس مقدر میں ہوتا ہے آخرت کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو بے شک قیامت کا زلزلہ بڑا ہی نہ کہے جس روز تم اس زلزلے کو دیکھو گے تو یہ حال ہوگا ہر دودھ دودھ پلانے والی والی عورت اپنے پیتے بچے کو بھول جائے گی اور تمام حمل عورتیں اپنا حمل گرا دے گی اور تم لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے طب نبی سے علاج حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیمار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ بیمار کے لیے تلبینہ تیار کرنے کا حکم دیا اور وہ فرماتی تھی کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تلبینہ بیمار کے دل کو سکون پہنچاتا ہے اور اس کے رنج و غم کو دور کرتا ہے یہ بخاری شریف کی روایت ہے تلبینہ کہا جاتا ہے اس زمانے میں لوگ یہ کھایا کرتے تھے کہ جو بارلی ہے جو ہے اس کو کوٹ دیا جاتا تھا اس کے بعد اس میں دودھ ڈال دیتے اور اس کے بعد میں تھوڑا سا اسے بوائل کر دیا اور تھوڑا ہنی اور تھوڑا شہد ڈال دیا تو دودھ اور شہد کا یہ ایک معجون تیار کرتے تھے جسے تلوینہ کہا جاتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیمار کو پلاؤ گے اس کی پیچھی دور ہو جائے گی اور اللہ اس کے رنج و غم کو دور کر دے گا اخیر میں قرآن کی ایک نصیحت قرآن میں اللہ فرماتا ہے اگر کسی بات پر تم میں اختلاف ہو جائے تو اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو تم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور اچھا بھی ہے اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ و بحمدی کا نشد و اللہ علیہ اللہ انتا نستغفر کا و نتوب علیہ سبحان ربک رب العزت عمی سبون و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمين